قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اے نبی کہہ دیجئے کہ اے یہودیو اور نصرانیو تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوئے اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور وہ جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی جو کچھ چھپا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کے کھانے کی طرف لپک رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نافرمان گروہ کا برا انجام حکم ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب تمہارے دین کا اے مسلمانوں مذاق اڑاتے ہیں ان سے کہو کہ تم نے جو بیر ہم سے باندھ رکھا ہے اس کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں پس دراصل نہ تو یہ کوئی وجہ بغض ہے نہ سبب مذمت یہ استثناء منقطع ہے اور آیت میں ہے وما نقم منہم یعنی فقط اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشمنی کی تھی کہ اللہ عزیز و حمید کو مانتے تھے اور جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے وبینقم و اغن اللہ رسول من فضل یعنی انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے کر غنی کر دیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے ابن جمیل اسی کا بدلہ لیتا ہے کہ فقیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا اور یہ کہ تم میں سے اکثر سرات مستقیم سے الگ اور خارج ہو چکے ہیں تو جو ہماری نسبت گمان رکھتے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ پانے میں کون بدتر ہیں اور وہ تم ہو کیونکہ یہ خصلتیں تم میں ہی پائی جاتی ہیں یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو اپنی رحمت سے دور ڈال دیا ہو اس پر غضب ناک ہوئے ہوں ایسا جس کے بعد رضامند نہیں ہونے کے اور جن میں سے بعضوں کی صورتیں بگاڑ دی ہوں بندر اور سور بنا دیے ہوں اس کا پورا بیان سور بقرہ میں گزر چکا ہے رسول اللہ سے سوال ہوا کہ کیا یہ بندر اور سور وہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی نہیں ہوتی ان سے پہلے بھی سور اور بندر تھے یہ روایت مختلف الفاظ میں صحیح مسلم اور نسائی میں بھی ہے مسرد احمد میں ہے جنوں کی ایک قوم سانپ بنا دی گئی تھی جیسے بندر اور سور بنا دیے گئے یہ حدیث بہت ہی غریب ہے انہی میں سے بعضوں کو غیر اللہ کا پرستار بنا دیا ایک قرآت اضافت کے ساتھ تاغوت کی زیر سے بھی ہے یعنی انہیں بتوں کا غلام بنا دیا بریدہ اسلمی رحمہ اللہ اسے عابد الطاغوت پڑھتے تھے اور جعفر قاری رحمہ اللہ سے وعبد الطاغوت بھی منقول ہے پھر اس کے معنی میں دوری پڑ جاتی ہے لیکن فی الواقع دوری بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ ہو جن میں تاغوت کی عبادت کی گئی الغرض اہل کتاب کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم پر تو عیب گیری کرتے ہو حالانکہ ہم موحد ہیں صرف ایک اللہ برحق کے ماننے والے ہیں اور تم تو وہ ہو کہ یہ سب باتیں تم میں پائی گئیں اس لیے خاتمے پر فرمایا کہ یہی لوگ باعتبار قدر و منزلت کے بہت برے ہیں اور باعتبار راستی پر ہونے کے بہت دور کی غلط راہ پر پڑے ہوئے ہیں اس افعل التفضیل میں دوسری جانب کچھ نہیں مشارکت یہاں سرے سے ہے ہی نہیں جیسے اس آیت میں اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلہ پھر منافقوں کی ایک بد خصلت بیان ہو رہی ہے کہ ظاہر میں تو وہ مؤمنوں کے سامنے اظہار ایمان کرتے ہیں اور ان کے باطن کفر سے بھرے پڑے ہیں یہ آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں تو کفر کی حالت میں اور آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اسی حالت میں آپ کی باتیں آپ کی نصیحتیں ان پر کچھ بھی تو اثر نہیں کرتی بھلا یہ پردہ داری ان کے کیا کام آئے گی جس سے کام پڑتا ہے وہ تو عالم الغیب ہے دلوں کے بھید اللہ پر روشن ہے وہاں جا کر پورا پورا بدلہ بھگتنا پڑے گا اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہوں پر حرام پر اور باطل کے ساتھ لوگوں کے مال پر کس طرح چڑھ دوڑتے ہیں ان کے اعمال نہایت ہی خراب ہو چکے ہیں ان کے اولیاء یعنی عابد و عالم اور ان کے علماء انہیں ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے دراصل ان علماء اور ان کے پیروکاروں کے اعمال بھی بدترین ہو گئے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ علماء اور فقراء کی ڈانٹ کے لیے اس سے زیادہ سخت آیت قرآن میں کوئی نہیں بحق رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے علی رضی اللہ نے اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی بات فرمایا لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور ان کے عالم اور اللہ حوالے خاموش رہتے تھے جب یہ عادت ان میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے سنن ابن ماجہ میں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زور آور ہوں اس کے باوجود مجرموں کو گناہ سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دیتے ہیں